بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي زرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم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 ولا على على بعضهم بعض سبحان الله الله عما عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى يشركون صدق العظيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة جس نے تمہارے لیے کان آنکھیں دل پیدا کیا بہت کم تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو ذرا وہ اللہ جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا اور پھر اسی کی طرف تم کو اٹھایا جائے گا جمع کیا جائے گا وہ اللہ ہے یمیت وہی زندگی عطا کرتا ہے اور مارے گا اسی کے قبضے میں ہے رات کا اور دن کا عدلنا بدلنا کیا تم سمجھتے نہیں ہو بل قالو ما قال الاولون یہ باتیں سن کے کہنے لگے وہی باتیں جو پہلے لوگوں نے کہی تھی وہ پہلے لوگ کیا کہتے تھے باتیں ایزا لمبعوثون کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائیں گی کیا ہم کو اٹھایا جائے گا جو باتیں کرتے ہیں پہلے بھی یہ بھی کرنے لگے لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا ساتر الاولین کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ اور ہمارے ابا و جداد کے ساتھ اس سے پہلے اسی طرح کے وعدے کیے گئے تھے بس یہ کچھ حقیقت نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کل فرما دیجئے نبی لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے کس کی ملکیت میں ہے ان کو تم نمون اگر تم جانتے ہو تو یقیناً یہ مشرقین جواب دیں گے کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے تو آپ پھر فرمائیں افلا تذک کرو پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو اللہ کی کائنات سے کل فرما دیجیے پوچھیے ان سے من رب السماوات العرش العظیم ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے تو ان قریب جواب دیں گے اللہ ہی مالک ہے اس کا فرما دیجیے افلا تب تک تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو جو اتنا عظیم رب ہے کل ولا ان ہے تم ہو فرما دیجیے ان سے پوچھئے کہ کس کے قبضے میں ہے تمام چیزوں کی ملکیت اور وہی بچاتا ہے جس کو چاہے اس سے کوئی نہیں اور بچا سکتا اگر تم جانتے ہو تو وہ کہیں گے اللہ ہی ہے سب کچھ کا مالک اور بچانے والا کل فنا تسحرون فرما دیجئے کہ پھر تمہیں جادو کیا گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا حقیقت کیوں نہیں سمجھتے بلطینہ ہم بالحق بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس حق لے کے آئے قرآن مجید کی صورت میں نبی کی صورت میں وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لیکن یہ حق کو جھٹلاتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کے ساتھ کام میں کوئی شریک ہے الہ اگر کوئی الہ اور ہوتا تو ہر کوئی الہ اپنی مخلوق کو لے کے علیحدہ ہو جاتا پھر ایک دوسرے کے اوپر لڑائی کرتا ایسا ہوا نہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے بلند و بالا ہے ان تمام باتوں کے بارے میں جو یہ اللہ کی طرف منسوخ کرتے رہتے ہیں اللہ ظاہر و باطن ان سب کو جاننے والا ہے اور بلند و بالا ہے ان تمام شرک کی باتوں سے جو یہ منسوخ کرتے رہتے ہیں گزشتہ سبق میں بات ہوئی تھی کہ مشرقین مکہ پر اللہ نے مختلف آزمائشیں بھیجی ان میں سے کہت کی صورت ہے یا بدر کی صورت ہے کہ یہ آج ہی اختیار کریں توبہ کر لیں لیکن انہوں نے آج اختیار نہیں کی اور اسی پر ہی وہ رہے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے اور اس کی قدرت کا بیان ہے اللہ کے قادر ہونے کی پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے کان آنکھیں دل بنائے ہیں کلیلم تشکرون بہت کم ہیں تم میں سے جو شکر بجا لاتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ لوگوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں اکثریت کافر لوگوں کی ہمیشہ رہی ہے جیسے اب بھی ہے جیسے بھی ہے انسان کے اپنے جسم میں ذرا سی کوئی چیز متاثر ہو جائے تو کتنا اس کا نظام خراب ہو جاتا ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے بہت بڑی بیماری نہیں تھوڑا سا ہی کہیں کان میں درد ہو جائے دانت میں درد ہو جائے سر میں درد ہو جائے کتنا نظام خراب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو وجود میں نعمتیں دی ہیں ان پر انسان غور و فکر کرے اور اللہ کا شکر بجا لے پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ انسانوں میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ شکر بجا لاتے بھی ہیں نا ان کا شکر کم ہے اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں جیسے ہم ہی دیکھ لیں کہ تھوڑا بہت شکر ادا کر رہے ہیں لیکن اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کیا جا سکتا انسان کوشش کرتا رہے وہی ذرا قوم اللہ کی قدرت کی علامت یہ ہے کہ اس نے تمہیں زمین میں پھیلایا جیسے کس طریقے سے انسانیت پھیل رہی ہے پھر فوت ہو جائیں گے ویلے یہ تو اور اسی کی طرف تم سب کو اٹھایا جائے گا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل اللہ کی قدرت کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارے گا اور دن اور رات کا عدل نہ بدلنا اسی کے قبضے میں ہے اب جن ملکوں میں کافر ملک ہیں بڑے ترقی یافتہ ہیں بڑا ان کے پاس پیسہ ہے تیل بھی بہت ہے لیکن لمبی لمبی راتیں لمبے دن میں وہ اپنے نظام کو ایشیا کی طرح نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے قبضے میں ہے دن اور رات کو بدلنا بدلنا تو پھر تم سمجھتے نہیں ہو یہ ساری باتیں واضح نصیحت اور تبلیغ کی سن کر مشرقین مکہ نے وہی بات کہی قرآن کہتا ہے جو پہلے لوگ پیغمبروں کی بات سن کے کہتے چلے آ رہے تھے کیا بھائی یہ پیغمبر یہ باتیں کہتے ہیں ہم مر جائیں گے پھر قبروں میں چلے جائیں گے ختم ہو جائیں گے پھر دوبارہ اللہ اٹھائے گا حساب و کتاب ہوگا نیک لوگوں کو جنت ملے گی بوروں کو جہنم تو یہ ایسی کہانی ہے کوئی ایسی حقیقت نہیں پہلے پیغمبروں کی باتیں سن کر بھی لوگ یوں ہی باتیں کہتے تھے کہ کیسے اٹھایا جائے گا ممکن نہیں ہے کیونکہ انسان کا جو دماغ یا صلاحیت ہے وہ محدود ہے وہ اگر اپنے عقل کے مطابق چلے تو محدود سوچ تک جا سکتا ہے کہ یہ جب مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ختم ہو جائیں گی کیسے زندہ کیا جائے گا جب انسان کا ایمان اپنے خالد پر ہو تو جیسے اس نے فرمایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے ہمیں سمجھ آئے نہ آئے دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہنے لگے وعدنا نحن وآباؤنا من ان ساتر ہمارے ساتھ اور اس سے پہلے ہمارے ابا وجود کے ساتھ یوں ہی وعدے کیے گئے ہیں نیک بن جاؤ فلاں ہو جائے گا جیسے اب بھی لوگ کہتے ہیں ان انہضا اللہ اسات اللہ کہتے ہیں قرآن مجید تو پہلے لوگوں کی کہانیوں کی کتاب ہے کہ یوں بادشاہ تھا تو یوں فلانا تھا یوں پیغمبر تھا اس کی قوم تھی اس میں کوئی حقیقت نہیں یہ مشرقین مکہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے پوچھئے لیمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمو زمین کا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے تو جواب وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہی مالک ہے اور پوچھیں کہ سات آسمانوں کا عرش عظیم کا رب کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ ہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ مشرقین مکہ اللہ کو مانتے تھے قرآن مجید نے آٹھویں بارے میں کہا نا کہ جب ان کی کوئی تھوڑی بہت کھیتی وغیرہ ہو جاتی تھی تو وہ اللہ کا حصہ نکالتے تھے مراد یہ ہے کہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو اس طرح نہیں مانتے تھے جیسے ماننے کا حق ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے کہ اللہ خالق مالک رازق ہے اور بتوں کی عبادت نہ کرو وہی معبود ہے اس طرح نہیں مانتے تھے وہ بتوں کو ہی سجدہ کرتے اور مانتے تھے اور ساتھ اللہ کا بھی حصہ اور مانتے تھے تو یوں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کو ماننا تب فائدے مند ہو جب اس طریقے سے آدمی اللہ کو مانے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے عبادت کے لئے کوئی ہے اس کے ساتھ اور صفات اور عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے فرمایا جب ان سے آپ پوچھتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں اللہ ہے کہ جو مشرقین ہوتے ہیں وہ اللہ کو فل جملہ کسی حد تک مانتے ہیں آپ دیکھیں بعض دفعہ گفتگو میں بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ہندو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بندے کے ساتھ یا اس طرح تو وہ بھی کہتے ہیں اللہ حافظ ہے تو اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا ان شاء اللہ ہو جائے گا یعنی اللہ وحدہ لا شریف ذات کی ذات کا تعارف اتنا واضح اور مشہور ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی نام اور نہ چاہتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے نام لیتا رہتا ہے اللہ جانتا ہے اللہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ہندو ہے یا مسلمان ہے یہ انشاءاللہ بھی کہتا ہے اللہ حافظ بھی کہتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہے تو ہندو لیکن وہ ماحول معاشرے میں رہ رہ کر تو اس طرح وہ بھی جملے کہنا شروع ہو گیا ہے تو اللہ وحدہ لا شریف ذات ہے جو معبود حقیقی ہے اس کی ذات اور صفات ذاتیہ میں کوئی شریک نہیں ہے اس طریقے سے اللہ کو ماننا جیسے اللہ کا تعارف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے ہے وہ ماننا ماننا ورنہ اللہ کو تو مشرقی اللہ کا حصہ اور اللہ کے نام کا حصہ نکالتے تھے وہ ماننا سے توحید پوری نہیں ہوگی فرمایا اللہ جو عرش عظیم کرا تھا کہیں اللہ قرآن مجید نے عرش کریم کہا کہیں عرش عظیم کہا عظیم کا جو لفظ ہے یہ بڑے ہونے کے پر دلالت کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے جو زمین و آسمانوں کی وسط سے بہت بڑا ہے اللہ کے عرش کے اوپر جو کرسی ہے اس کرسی کے مقابلے میں دنیا کا نظام جو ہے وہ اتنا چھوٹا ہے جیسے انگوٹھی کا ہلکا ہوتا ہے اللہ وسیع کرسی اس سماواد اللہ دوسرے بارے میں تفصیل سے بات ہو چکی کہ عرش تو بہت بڑا ہے حدیث میں آتا ہے کہ پچاس ہزار سال مسافت ہے ایک کونے سے اللہ کے عرش کے دوسرے کونے تک تیز رفتار ہو کی پچاس ہزار سال اس عرش کے اوپر کرسی کرسی کرسی ہے ہے اس وہ چھوٹی عرش کے مقابلے میں لیکن کرسی کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت اتنی ہے زہری اس کی وسعت دنیا کی جیسے انگوٹھی ہوتی ہے انسان کے سامنے وہ کتنی بڑی ہوتی ہے کتنا اس کا ہوتا ہے تو عرش عظیم جہاں کہا اس کی بڑھائی کو بیان کیا عرش کریم جہاں کہا تو عرش کے حسن کو بیان کیا ہے جو بہت خوبصورت ہے اور نورانی ہے وغیرہ پردے اور یوں باتیں بہرحال عرش عظیم کی بات تفصیل سے سورہ یونس کے شروع میں میں نے کی ہے سیقور اللہ عرش عظیم سے پوچھو مالک کون کہیں گے اللہ تو فرمایا پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں جب ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کی ملکیت کس کے پاس ہے کہیں اللہ کے پاس ہے اللہ ہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر اللہ کو کما حق کا وہ مانتے کیوں نہیں ہو تقسیم کیوں کرتے ہو دوسری ان کی غلطی کہ مکہ فض اللہ من ولد اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا نصارہ نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا مشرقین مکہ نے کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں سب نے غلطیاں کی ہیں سب نے غلطیاں کی ہیں لیکن غلطی کرنے کے ساتھ مشرقین مکہ نے صاف توہین اور بے مزید کر دی کہ اللہ کی طرف جو نسبت کی ہے وہ بیٹیوں کی کی ہے جو اپنے لیے بیٹیاں وہ پسند نہیں کرتے تھے اور میں اللہ کی ذات کا کوئی شریف نہیں ہے اور اگر اللہ کا کوئی شریف ہوتا اللہ ہی تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے جیسے حکومتوں کے ہوتے رہتے ہیں اب تک تو کوئی نظام درم پر نہیں ہوا اللہ جب چاہے گا نظام درم برم ہو جائے گا سبحان اللہ عما سکون اللہ پاک ہے ان تمام باتوں کے بارے میں جو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں یعنی اللہ کی طرف اولاد کی نسبت سر کی نسبت یہ سب غلط ہے عالم والشہادہ فتعالی تو وہ شہاد و ظاہر اور باتیں سب کا جاننے والا ہے بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو اللہ کی ذات میں یہ لوگ یہ صفات میں شریک کرتے رہتے ہیں دوستو توحید والی تعالیٰ کا ایمان یہ اتنا عظیم انعام ہے انسان پر اتنا عظیم انعام ہے جہاں کہیں بھی ہو اس کا ثواب اس کو حاصل ہے سو رہا ہے جاگ رہا ہے چل پھر رہا ہے توحید اور رسالت کو ماننے والا ایمان والا ہے تو وہ شخص ثواب میں پھر رہا ہے اس کے لیے نیکی ہے یہ اور اللہ کی ذات اور صفت میں اگر شرک ہو گیا تو اس کا کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہے اللہ سمجھ نصیب سیکھ